ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ديارهم حتى يأتي وعد الله ان اللہ لا يخلف المیعاد صدق اللہ العظیم ولو ان قرآن اور اگر قرآن ہوتا ایسا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جاتا ہٹایا جاتا اپنی جگہ سے او قطعت بہل ارض یا اس قرآن کے ذریعے سے زمین کو کاٹا جاتا او کل ما بہل موتا یا اس قرآن کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کی جاتی اگر یہ قرآن ایسا ہوتا تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے بل اللہ و جمعہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام کے تمام عرور اللہ ہی کے قبضے میں ہیں جب چاہیں جو معجزہ وہ دکھا دیں افلم یہ اسلزین آمن اللہ یشا اللہ لہد الناس سے جمعہ کیا ایمان والے لوگ ابھی تک کافروں کی بات سمجھے نہیں ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے ہاں اگر اللہ چاہتا تو زبردستی مجبوراً سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا لیکن اللہ اس طرح نہیں کرتے ولا یزال الزین کفرو تو سی بہم بیما ثنا او تحل آتن من القریب کوئی لگتا یہ ہے کہ کافر لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کہ اچانک ان کے اوپر عذاب آ جائے یا ان کے گھروں کے قریب عذاب آ جائے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ سچ ہو جائے تب گویا ایمان لائیں گے ان اللہ علیہ خلف المیاد بلا شبہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو لے کر پکارتے ہیں تو کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور خود رحمان کو پکارتے ہیں اللہ کو نہیں پکارتے جس پر قرآن مجید نے سونہ بنی اسرائیل ختم ہو رہی ہے پندرہ پارے کا نصف ختم ہو رہا ہے فرمایا کلد اللہ عبید الرحمٰن اللہ اور رحمان ایک ہی بات ہے لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور رحمان اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے بس یہ انکار کرنا چاہتے ہیں یہ کہتے تھے کہ رحمان یمامہ کا ایک شخص ہے اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکارتے ہیں فرمایا رحمان میرا اللہ ہے وہی میرا معبود ہے رحمان اللہ کے صفاتی نام ہے بس یہ انکار کرتے ہیں اللہ کا رحمان کا سب کا فرما دیجیے علیہ توکل تو وہ علیہ متا میرا اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ جو آج کی آیت کریمہ ہے اس کے اندر قرآن مجید سے متعلق معجزات کا ذکر ہوا علماء تفسیر نے اس آیت کے شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ مشرقین مکہ نے اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے کہ آپ ہمارے لیے یہ یہ کام کرا دیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے ایمان کے بارے میں سوچیں گے کیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ یہاں سے ہٹا دیے جائیں یعنی آپ پر ایسا معجزہ نازل ہو کہ یہ جو مکہ کے ارد گرد پہاڑ ہیں یہ یہاں سے ہٹا دیے جائیں مکہ کا جو علاقہ معلا یعنی بلندی والا علاقہ کہلاتا ہے نا وہ سارا ہی پہاڑی پہاڑی علاقہ ہے جس علاقے کو مصفلا کہتے ہیں جس راستے پر شار ابراہیم خلیل ہے یا جو راستہ کہ اس کو شار ہجرت کہتے ہیں اللہ کا نظام ہے اس راستے کے اوپر آگے پھر وہ کدئی کا علاقہ آتا ہے اور آگے یہاں کوئی پہاڑ جدہ تک کوئی خاص پہاڑ نہیں ایک آدھ جگہ کو تھوڑی سی آتی ہے یہ اس سائڈ میں سارے علاقے میں پہاڑ نہیں ہیں اور جس سائڈ میں پہاڑ ہے جو مینا کی طرف راستہ جاتا ہے جس کو اونچا مکہ کہتے ہیں یہ نیچا مکہ ہے مسفلا وہ اونچا مکہ ہے اتنے پہاڑ ہیں اتنے پہاڑ ہیں کہ ہر پہاڑ کے بعد یوں پہاڑ یوں پہاڑ یوں پہاڑ ہمارے ایک ساتھی تھے گجرا والے کہ وہ ٹوٹیوں کا کاروبار کرتے ہیں وہاں جدہ میں تو ہمیں انہوں نے مکہ میں گھمایا تو سو تک تو وہ سوراخیں میں نے گنی یعنی وہ جو نفق جس کو وہ کہتے ہیں جس سے گاڑی اندر چلی گئی اگلے پہاڑ سے اندر چلی گئی سو سوراخ جس میں سے وہ گاڑیاں گزرتی ہیں وہ گنے اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیے گئے تو غلام ہی نظام ہے حدیث ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ مکہ کے پہاڑ ان کے لوگوں کے لیے ریت کی مانت ہو جائیں گی پھر اس وقت کیا کا انتظار کرنا اور دیکھیں ہمیں وہاں کیسی مشینری لگی ہے کہ جن پتھروں کو کوئی ہلا نہیں سکتا وہ کس طریقے سے ان کو ختم کر رہے ہیں منا میں جانا آج سے چالیس سال پہلے منا میں جانا ایک بہت بڑا کام سمجھا جاتا تھا کوئی راستہ نہیں تھا وہ آہستہ آہستہ حاجی انہیں پہاڑوں کے اوپر چڑھنا ہے پھر آہستہ آہستہ دامن گو سے اترنا ہے پھر اگلے پہاڑ پہ چڑھنا ہے اب حاجی منا پہنچ گئے منا میں جانا میں تفصیل سے بات جو میں کر چکا ہوں نا کہ عرفات میں جانے سے پہلے منا کیوں جانا سنت ہے وہ اس لیے سنت ہے کہ تاکہ عرفات کا کچھ راستہ طے ہو جائے اور وہاں ریسٹ ہو جائے گا تازہ تازہ مسائل پھر عرفات کے میدان کے سیکھے جائیں گے تو اس لیے مینا میں ایک دن پہلے چلے جاتے ہیں اور اب تو مینا کی کیا بات ہے تو بات یہ کہ ان مکہ میں بہت پہاڑ ہیں بڑے سخت پہاڑ ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا معجزہ دکھائیں کہ پہاڑ یہاں سے ہٹ جائیں زمین ہموار ہو جائے نہریں جاری ہو جائیں ہم کھیتی باڑی کرنے لگیں یہاں پر باغات اگنے لگ جائیں <clears throat> ہوائیں بھی تابع ہوں پھر جو سنی سنائے قصے تھے وہ ساتھ پڑھتے بھی تھے کہ دیکھو اللہ کا پیغمبر گزرا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہ وہ مردوں کو زدہ کرتے تھے اللہ کے عمر سے وہ باتیں کرتے تھے تو یہ بھی ہمارے پرانے مردوں کو زندہ کر دیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں تو ہم ایمان لائیں گے جیسے حضرت داود علیہ السلام کے تابع تھے پہاڑ لوہا وہ تلاوت کرتے پہاڑ بھی ساتھ تلاوت کرتے تھے بعض دفعہ تھوڑا سا آگے چلے جاتے پہاڑ بھی ساتھ چلا جاتا وہ تلاوت داود علیہ السلام کی زبور کتاب کے ساتھ تو جیسے داود علیہ السلام کے ساتھ لوہا ان کے تابع تھا یا پہاڑ ان کے تابع تھے تو ایسے آپ پر بھی پہاڑ آپ سے بھی پہاڑ تابع ہونے چاہیے اور پہاڑوں کو یہاں سے مکہ سے آپ ہٹا دیں نہریں جاری ہو جائیں ہوائیں تابع ہوں ہمیں شام جانا پڑتا ہے اکثر سفر کرنا ہے تو ہوا کے ذریعے سے ہم بھی جلدی چلے جائیں یہ بہت ڈائریکٹ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے کہ یوں یک دم ہوا بھی ہمارے تابع ہو سلیمان کی صلاحیت ہمارے پاس آ جائے پہاڑ بھی ہمارے تابع ہوں داود کی صلاحیت ہمارے پاس آ جائے مردے بھی زندہ کر دیں اور باتیں ہمارے کریں ہمارے ساتھ علیہ السلام کی صلاحیت ہمارے پاس آ جائے یہ اس طریقے سے مطالبے انہوں نے اس ایت کریمہ میں کیے جو سورہ رات کی یہ ہے تیس فرمایا ولو ان قرآن سیرت بہل جبال اگر ہم ان کا مطالبہ مان بھی لیں پہاڑ یہاں سے ہٹا دیں نہر جاری کر دیں نہر تو جاری ہو ہی گئی نہریں جاری کر دیں پہاڑ یہاں سے ہٹا دیں یا مردے بھی زندہ ہو جائیں ہوا بھی تابع کر لیں یہ ساری باتیں اگر کر بھی لی جائیں تب بھی اللہ کا تو علم علم محیط ہے اللہ کا علم علم ازلی ہے یہ اتنے معجزات دکھانے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے رہی بات پہاڑوں کا چلانا اس سے بڑا معجزہ ظاہر ہو چکا ہے پہاڑ تو سامنے نظر آ رہے ہیں اور وہ جگہ سے ہٹ جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے آسان کام ہے مشکل تو کام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوئے چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پاؤں میں آ کے گرے وہ ٹکڑے میں اس اس بات پر تاریخی بات کر چکا ہوں کہ بنو فاطمہ کی جب حکومت آئی بنو فاطمہ کی یہ فاطمی لوگوں کی جب حکومت آئی تھوڑے سی عرصہ آئی تھی انہوں نے جو بیت اللہ کے ساتھ اشر کیا پھر اس کے ساتھ حجر اسود کو چوری کر کے لے گئے ساتھ وہ پتھر وہ پتھر بھی وہ چاند کے ٹکڑے بھی ساتھ لے گئے یہ تو بعد میں جب دوبارہ حکومت آئی تو پھر اس تو حجر اسود کو لایا گیا اور وہ ٹکڑے گئے گم ہو گئے جبل امین کو یہ جبل ابی کوبیس جو ہے جس جو صفا پہاڑی کے ساتھ جہاں شاہی محل مشہور ہے ایک شاہی محل جس کا ہٹانا ضروری ہے اور نہیں ہٹایا جاتا دوسرے جگہوں سے ساری بلڈنگوں پہ مورے لگا دی حدود حدود حدود حرم حرم حرم ممنوع ممنوع اس کو گرائیں گے گرائیں گے بہت بڑی رکاوٹ یہ بنتا ہے جب حاجی مینا سے آنا جانا کرتے ہیں تو یہ راستہ تنگ ہو جاتا ہے پھر حرم کو استعمال کرتے ہیں اس لیے یہ جو جہاں پر جس کو شل محل کہتے ہیں یہ فہد صاحب کا تھا آج کل فہد صاحب کی ایک اہلیہ ہیں جو صرف ستائیس رمضان کو ایک آدھ دن کے لیے اس محل میں آتی ہیں ویسے وہ بند ہے لیکن اس کا انتظام اسی طرح ہے جیسا کہ گویا شاہ فہد رحم اللہ تعالیٰ وہ زندہ ہے اور اندر موجود ہے اس کا سارا نظام اسی طرح چوکی داری وغیرہ وغیرہ اس کے اندر ایک مسجد ہلال ہے اسی شاہی محل کے اندر یہ جبل ابھی کو ہے یہ اور مکہ مکرمہ کے دو ہی پہاڑ ہیں ایک جبل ابی قبیس ایک جبل عمر یہی پہاڑ یہ پھر پھر پھر پھر پھر کے وہ ایک ہی پہاڑ ہے اس کی یہ ابتدائے عرفات میں اس کی انتہائی پہاڑ ایک ہی ہے جبل ابھی قبیس کے اندر مسجد ہلال ہے جو شاہی محل ہے اس جگہ پہ وہ چاند کا شک صدر والا شق کمر والا معجزہ ظاہر ہوا تھا جناب یہاں موجود تھے یہی دار ابھی ارقم ہے جس کو دا جبل ابی قبیس کہتے ہیں یہاں پر ہی وہ کمرہ تھا جس کو دار ابی ارقم دار ارقم کے نام سے جو مشہور ہے جہاں آپ ابتدائی وہی کے زمانے میں ٹھہرتے تھے آرام کرتے تھے اور اسی کے سامنے آپ کا گھر ہے وہ نظر آتا ہے جو مکتبہ اسلامیہ ہے اس جگہ پر جہاں چاند کے ٹکڑے آئے تھے تو بعد میں پھر بطور یادگار کے یہاں پر مسجد بنائی گئی جس مسجد کا نام مسجد ہلال ہے تو میں یہ اتنی تاریخ آپ کے علمی دلچسپی کے لیے بیان کی ہے جو مسئلہ بیان کرنا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معیزہ ایسا دکھائیں کہ پہاڑ یہاں سے ہٹ جائیں پہاڑوں کا ہٹ جانا تو آسان کام ہے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا چاند کے ٹکڑوں کا نبی کے قدموں میں گرنا یہ بڑا معجزہ ہے اور یہ ظاہر ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ چکے ہو پہاڑوں کے چلانے سے بڑا معجزہ تمہارے سامنے آ چکا ہے کہ چاند ٹکڑے ہو کے زمین پہ آیا تو اس وقت تم ایمان نہیں لائے یہاں پہاڑ یہاں سے ہٹ گیا تو اس وقت بھی تو اسی طرح کی مادی دنیا کے پیروکار تھے نا جیسے زلزلہ آئے تو لوگ کہتے ہیں پڑی ہل گئی تھی تاکہ کوئی لوگ استغفار کرنے میں لگ جائے نا تو وہ بھی نہ لگیں یہ جی ایک ایسی بات ہے پڑی ہل گئی تھی اور پڑی کو ہلانے والا کون ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا رجوع اللہ کرنا چاہیے تو پہاڑ اگر ہٹ بھی جائیں تو نہ ماننے والے وہ تو یہ کہنے لگ جائیں گے کہ یہ تو بس ہٹ گئے سلسلہ آگے قدرتی بات پڑی ہل گئی ہوگی وہاں سمندر زیادہ قریب ہے اس کے نیچے زیادہ پڑیاں سرکتی ہیں یہ نہ ماننے والوں کے لیے تو سو ہیلے حجت ہیں کہ اس سے بڑا معجزہ ظاہر ہو چکا ہے ایک شق کمر کا اقتربت طربت سات ون شق القمر وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةً يُورِزُوا یہ ہر نشانی کو دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں تو اس پہاڑ بھی چلا دیے جاتے تو پھر لیکن جب مطالبے کا معجزہ ہو اور دکھایا جائے لوگ نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت کو ایک کلی عذاب سے اللہ نے بچانا تھا اس لیے ایسا مطالبہ معجزہ پورا نہیں کیا گیا ان کا یہ کہنا کہ حضرت عیسی علیہ السلام وسلم اللہ کے امر سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور قرآن مجید نے بیان کی ہے بات یہ ابر العتما والابرسا و اہ باذن اللہ ساتویں پارے میں بھی بیان ہوا دوسرے مقام پہ کہ حضرت علیہ السلام اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں مادرزاد نابینوں کو بینا کر دیتا ہوں برس کے بیماروں کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور جو بیمار ہیں ان کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں اور جیسے تم کہتے ہو تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں لیکن ساتھ یہ بات کہی عقیدے کہیں خراب نہ ہو جائیں لوگ پیغمبر کو کہیں مشکل کشا اور حاجت روا اور اللہ اللہ نہ سمجھنے لگ جائیں کسی بیمار کو شفا دیتا ہوں نابینا کو بینا کرتا ہوں برس والے پر ہاتھ پھیرتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے یہ یہ سب کچھ اللہ کے امر سے ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے چلو مردے کو زندہ کرنا ایک ایسی چیز کو زندہ کرنا اور اس کا بولنا یہ تو خلاف عقل بات نہیں ہے وہ ایک زمانہ جب زندہ تھا وہ بندہ تو وہ تو بول رہا تھا اس میں بولنے کی صلاحیت تھی اب دنیا سے پردہ کر گیا دوبارہ تو زندہ ہونا ہی ہے حساب و کتاب ہوگا سب بولیں گے ایسا معجزہ مشرقین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے دیکھا کہ جو ناممکنات والی بات تھی وہ ہونے لگ گئی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ کنکریاں تھیں اور سیر اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں بتاؤں تو مان جاؤ گے یا یہ کنکریاں خود بتائیں کہ تم مان جاؤ گے کہ ہم کون ہیں تو کہنے لگے یہ کا جو کچھ ہے وہ خود بتائے تو ان کنکریوں نے اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد عبدہ و رسول کنکریوں میں تو صلاحیت بولنے کی نہیں ہوتی اگر مردے کو زندہ کیا جاتا اور وہ بولنے لگ جاتا تو ایک محال بات سامنے نہیں آئی تھی وہ بولنے ہوئی چیز نہیں دوبارہ بولا ہے ان کنکریوں کے جن میں صلاحیت بولنے کی نہیں ہے یہ جب بولی تو تم نے ایمان نہیں لایا اب مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں تو آٹھویں پارے کی شروع میں قرآن مجید نے ایک بات کہی یہ بھی مشرقین مکہ نے ایک سوال کیا کہ یہ شخص تو ہمارے خاندان کا ہمارے علاقے کا ہے مکہ کا رہنے والا ہے اس کے بیوی بچے وغیرہ وغیرہ سارا رشتہ دار نظام ہے اور بہت کچھ ہے سب کچھ ہی صحیح ہے لیکن یہ قبیلہ یہ والا ان کا غریب قبیلہ ہے اگر اللہ نے پیغمبر بنانا ہی ہوتا تو یہ جو بڑے بڑے سردار اور امیر لوگ ہیں ان میں سے یہ بھی کوئی اس زمانے کے علاقے سے کوئی جمہوری نظام کی بات کرتے تھے نا کہ یہ بادشاہی اور وغیرہ نظام بھی امیر لوگوں کے پاس ہی ہونا چاہیے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ نبوت بھی امیر کی یہ تو اللہ کا شروع سے نظام چلا رہا ہے کوئی ایک آدھ پیغمبر کے علاوہ باقی سارے پیغمبر غریب تھے بات یہ ہے دوستو کہ پیغمبر کے لیے قرآن مجید نے جو اصول بیان کیا ہے کہ ہم جس کو چاہیں گے اس کو منتخب کرتے ہیں کہ جس کے اس کے دل کی کوالٹی اتنی اعلیٰ ہے جس کی معاشرت اتنی اعلیٰ ہے رہن سہن اتنا اعلیٰ ہے اس کو منتخب کرتے ہیں نبوت کے لیے نہ یہ کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو تو اس کو منتخب کرتے ہیں تو قرآن کا اصول نہیں اب یہ پھر کہنے لگے کہ چلو اگر پیغمبر آنا ہی تھا تو یہاں کا انسان کیوں پیغمبر آیا ہے فرشتہ پیغمبر ہوتا وہ ہمیں سمجھاتا قرآن مجید نے اس کا اعلان اس کا جواب دیا آٹھویں پارے کے شروع میں وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اگر ہم دنیا میں پیغمبر فرشتے کو بنا کے بھیجتے وہ ان سے باتیں بھی کرتا اپنا تعارف بھی کراتا لیکن پھر بھی یہ ایسے اب درم تھے یہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے فرشتے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ نیند کیا چیز ہوتی ہے تھکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے غربت کیا چیز ہوتی ہے بیماری کیا چیز ہوتی ہے اس لیے تو ہر وقت ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے ہم تو فرشتے کو پیغمبر نہیں مانتے باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے